حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لا تو عزہ کی قسم تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کیا جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 6650